شعبی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے جب ہم واپس ہوئے تو میں نے اپنے رفتار اون کو تھوڑا سا تیز کیا میرے ساتھ پیچھے سے ایک سوار آ کر ملا انہوں نے لوہے کی نوک والی چھڑی سے جو ان کے ساتھ میرے اون کو کچوکا لگایا تو وہ اتنا تیز چلنے لگا جتنا آپ نے کسی بہترین اون کو تیز چلتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا جاویر تمہیں کس چیز نے جلدی میں ڈال رکھا ہے میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے نئی نئی شادی کی ہے آپ نے پوچھا باقیرہ سے شادی کی ہے یا سیبا سے انہوں نے عرض کی سیبا سے آپ نے فرمایا تم نے کسی کواری لڑکی سے کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی کہا جب ہم مدینے آئے یعنی اس میں داخل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ہم رات یعنی عشاء کے وقت داخل ہوں تاکہ پراگندہ بالوں والی بال سوار لیں اور جس جس کا شوہر غائب رہا وہ بال وغیرہ صاف کر لے اور فرمایا جب گھر پہنچنا تو عقل و تحمل سے کام لینا یعنی حالت حیض میں جمع نہ کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چالیس